أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال جل وعلا في مقام آخر إن الثالثة هو الأبتر وقال تعالى إنا أخيناك المتهدئين اللہ رب العالمین نے ایمان الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑا اعلیٰ رکھا ہے خود قرآن قرقان حمید میں ہیں الگ الگ کا نا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے اور وہ بوجھ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا اس کو ہم نے آپ سے اتار نہیں دیا ہے ذکرت اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان نوابی اور یقول کئی فرق کو بھی فراتا میرا اور آپ کا اللہ رب العالمین وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو میں نے کیسے بلند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں پالا تو جبرائیل علیہ اللہ و سلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اذا ذکر کا ذکر کا ماری میں نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کا تذکرہ ساتھ ہی لازمن کیا جائے گا اور اللہ کا اعلیٰ بڑا بلند و والا عظمتوں والا ہے رشوتوں والا ہے تو پھر اس رشوتوں والی ذات کا جب تذکرہ آپ کے نام کے ساتھ ہوگا آپ کے تذکرے کے ساتھ ہوگا تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین کی جس انداز میں بڑائی اور کبریائی ہے اللہ کی رفت و حضرت ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کا نام اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اور ذکر کیے جانے کا طریقہ کار بھی اللہ رب العالمین نے کیا حقوق مقرر کروا دیا ہے کہ ربیع کرواتے ہیں کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر ضرور نہ پڑھا وہ سب مفید ہے کنجوس ہے تو یقیناً ضرور کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر اور تذکرہ بھی پایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور عطا فرمائی اسی طرح ایک عربی شاعر کہتا ہے وہ رنگل کی علاقے اتنا ہو جتنی ہی اچھا بھی ہو کہ اللہ رب العالمین نے نبی مسکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے تو اللہ رب العالمین کا نام بھی ذکر ہو ادا عالم و ازن کی اچھا جب وہ عرض آرام دینے والا پانچوں نمازوں کی آدانوں میں اصحب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو جہاں پر وہ اصحب اللہ اللہ کہتا ہے تو وہاں پر وہ اصحب اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین نے جب نبی مسترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قدر بلند کیا ہے آپ کے مقام مرتبے اور رتبے کو اس قدر عالی شان بنایا ہے تو پھر ایسے عالی شان رتبے کی رفتوں اور عزتوں اور عورتوں کا تجربہ کرنا یہ سورج کو شراب دکھانے کی مانند ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے ہی اس قدر اعلیٰ ترین مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاطیں عظمتیں اور مقام عالی شام بیان کرنے کی حاجت و ضرورت کیا ہے ہاں اس سوال کا جواب سیدنا حسار بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب دیا تھا وہ فرماتے ہیں ماں بھی مقالتی والا بن مدق مقالتی بھی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے مقالے کے ذریعے اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے ورا مذہب مدد کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں نے تو اپنے مقالے اور اپنے اشعار کی مداح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے اظہار میں امام المیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروا کے آپ کی مدعائی کروا کے اور آپ کی طرف سے کفار کو جواب دے کر میں نے اپنے مقابلہ اپنے اشعار اور اپنے کلام کو میں نے ایک بلند مقام اور ایک مرتبہ ادا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرکروں کی وجہ سے دنیا کے اندر اہل اسلام میں میرے اثار کی ایک قدر اور منظرت پائی جانے لگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نلی اسما انا محمد انا احمد وعلى الماء الذي يلقى الله به الكفرات صحیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ساتھ ہیں کہ میرے بہت زیادہ نام ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ تعریف شدہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا احمد میرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ مدع کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد بیان کرنے والا وہ انل معافی میرا نام معافی ہے اللہ یم اللہ کپڑا ایسا معافی کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کفر کو مٹا ڈالے گا وہ انل آصر الری یقر اللہ اور میں آصر ہوں میرا نام حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حاضر یو سر اللہ نہیں کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میرے قدموں پر لوگوں کا اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا انل میرا نام حاقب ہے ایسا بات میں آنے والا ہوں اللہ بھی لا بھی کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا جس ذات کا جس قدر زیادہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کے الفاظ اور اس کے عصمائے گرامی اسی قدر زیادہ ہوا کرتے ہیں تو مسترم محترم اللہ علیہ وسلم کے اس قدر زیادہ الفاظ اور اس قدر زیادہ فضا اور آپ کے اس قدر زیادہ اطلاع کی خوبیوں پر آپ کے اور آپ پر اور آپ کی رکاوٹوں اور عظمتوں پر اور آپ کے مرتبے کے عالی ہونے پر حرارت کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان سب سے زیادہ اعلیٰ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس خاندان میں اعلیٰ کریم تھے فرماتے ہیں ان اللہ وفا کے نانا کا یوں ورد اسماعیل اللہ رب العالمین نے ورد اسماعیل سے کنانا کو سنا ہے ومن کنانا کا قریش اور کنانا سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چنا ہے ومن قریش بنی حاطمہ اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنی حاطم کا انتخاب کیا ہے ومن بنی حاطم انا اور میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے چنا ہے میرا انتخاب کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ ترین اور سے اچھا اور بہترین انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے کیا کہ اس خاندان میں آپ کو پیدا کیا گیا وہ خاندان تمام تر خاندان سے اعلیٰ ترین جس کنبے میں پیدا ہوئے جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ کنڈا اور قبیلہ دنیا کے تمام تر کنڈوں اور قبیلوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین اللہ رب العالمین کے ہم ہاں۔ اسی طرح جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں آپ کو مجروب کیا جاتا ہے آپ کو نبوت دی جاتی ہے وہ زمانہ تمام تر زمانوں سے اعلیٰ ترین اور ارفا کریم اور بہترین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں وہ ایک تو بنی آدم آپ مجھے بنی آدم کے تمام تر زمانوں میں سے بہترین زمانہ سبھی کے اندر مضبوط کیا گیا ہے اعلیٰ ترین زمانے میں مجھے بھیجا گیا ہے پر لن پکڑ جس طرح ایک زمانہ ایک وقت ایک سبھی اور ایک دور دوسرے دور سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے تو سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین زمانے اور دور کے اندر مجھے مضبوط کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا کرانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر ان الانسان خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ مجھے زمانے کی پسند ہے کہ یقیناً تمام سے تمام کا انسان پتھارے اور بھاگے کے اندر ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک سارے آواز کیے اور پھر صبر کرتے رہے سبر کی تقسیم کرتے رہے حق کی ایک دوسرے کو تقسیم کرتے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے اللہ رب العالمین اس بات سے بالکل بے نیاب ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی قدم اٹھائے چاہو کبھی اللہ رب العالمین ان کاموں سے ان حاجتوں اور ضروریات سے بہت زیادہ مطلب والا ہے لیکن جب اللہ رب العالمی کسی شے کی کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو مخصوص اس چیز کی اہمیت اور اس کی بلندی اور مقام کو بیان کرنا ہوتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جس چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں وہ چیز دوسری تمام ترقیات کے مقابلے میں اعلیٰ ترین اور ہو جایا کرتی ہے اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی قسم اٹھائی اور اس بات کا خیال دلایا یہ بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین زمانہ ہے اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی اللہ رسول کے ہاں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اور بہترین ہے اس کا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اعلیٰ ہے اور بڑا غلط ہے اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے ہمارا لال بہار البرد واسیم بہار البرد مجھے اس شہر مکہ کے مکرمہ کی قسم ہے وہ علم بہار البرد اور آپ اس شہر کے اندر اترنے والے ہیں لوگ آپ کو دے کر تکلیفیں دے کر ہجرتوں سے مجبور کر کے آپ کو مدینے بھیج چکے لیکن آپ یقیناً دوبارہ اس شہر میں فتح کامیابی کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ اس شہر کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں کھلے آپ آزادی کے ساتھ آنے والے ہیں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے المقرمہ کو مخاطب ہو کر کروایا وہ اللہ دی کہ نہ اللہ کی قسم تو اللہ العالمین کی زمین میں سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین زمین ہے وہ اللہ ہی اور اللہ العالمین کی طرف تمام تر زمین میں وہ مقام وہ بستی وہ علاقہ وہ شہر زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروایا وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی تمام کا جگہوں سے زیادہ محبوب اور اللہ رب العالمین کی وہاں دنیا کی تمام سب جگہوں نسبت زیادہ اعلیٰ اکثر اور بہترین جگہ ہے اسی طرح وہ علاقہ جس کی طرف نبی مسترم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد کروا کے گئے اہل مکہ نے جب آپ کو ہجرتوں کے مجبور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس جگہ پر جا پہنچے جہاں آپ نے پڑاؤ کیا اللہ رب العالمین نے اس جگہ اور اس سرزمین کو بھی دنیا کے اندر اعلیٰ ترین اور بہترین بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس وقت مدینہ کے نبی کا نام یہ تھا یہ کا نام تقریب یعنی وعید ڈانٹ یا پھر سختی یہ مانا ہے یسرف یسرت میں ایک وبا سب بخار کی چھٹا کرتی تھی اور لوگ وہاں کے پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کیا کرتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے فرماتے ہیں ان اللہ سمل مدینہ کا اللہ حب العالمین نے مدینے کا نام تابا رکھا ہے تیبا رکھا ہے لہذا کوئی بھی مدینے کو رخ نہ کہے تابا کا مانا یا تو سید سنتا اچھا یا پھر تیز یعنی خوشبودار خوشگوار اور بہترین آب و ہوا والا اللہ رب العالمین نے نام بھی بدلا اور اس کے ماحول کو بھی بدلا فرمایا من سمل مدینہ کا طرف جو بندہ اب مدینے کو طرف کہے سے اللہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کرے اپنے گنا کی کہ مانے رب العالمین نے اب اس مدینہ کا نام اس شہر کا نام یسرف سے بدل کر کافا پیدا کر دیا ہے لہذا کوئی بندہ اس کو یسرف نہ کہے یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو دیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمر اللہ رب العالمین نے عطا کی وہ عمر بھی زندگی بھی بڑی اعلیٰ ترین اور بڑی شانداری ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی پسند قرآن مجید میں اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں لاہ لو کا اللہ آپ کی عمر کی قسم ہے کہ وہ لوگ اپنے نشے کے اندر کیوں دیتے تھے ابن عباس اور اللہ الحباء آپ کرواتے ہیں ماں اللہ اللہ ماں سارا وہ ماں سارا سلام علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا کسی بھی شے کو تخلیق نہیں کیا کسی بھی چیز کو رونما نہیں کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشت اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ عزت والی ہو ماں اللہ عز اصل میں نے اللہ عزاصل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور کسی کی زندگی کی قسم اٹھاتے نہیں سنا ہے ماں میں اللہ اب اصل اکثمات بھی آیا رہی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور کسی کی زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے نہیں آئی یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی فرمائی وہ زندگی تمام تر زندگیوں سے اعلیٰ ترین ارفا ترین سب سے بلند والا مقام اور سوال آئی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ سراپا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں اپنی رحمت کی برکھا بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا و حرم اللہ رب العالمین کا حصہ وہاں سے چل جاتا ہے دیکھیے شرک کرنا تمام پر کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اور پھر شرک جب بیت اللہ میں کیا جائے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ گنا بن جاتا ہے کیونکہ مقام اور جگہ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اوقات کسی جگہ کی حرمت کی وجہ سے وہاں پر کی گئی نیکی اس کا اجر و سوا زیادہ ملا کرتا ہے اور وہاں کیے گئے گناہ کا جو انجام ہے عذاب ہے سزا ہے وہ باقی جگہوں پر کیے گئے گنا کی نسبت زیادہ ہوا کرتا ہے دیکھیے بیت اللہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے آدمی جس طرح یہاں پر نماز پڑھتا ہے ویسے ہی نماز بیت اللہ کے اندر ادا کرے گا لیکن اللہ رب العالمین اس ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نمازوں کا سوا آتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہاں پر رہتے ہوئے کوئی بھی الحاظ اللہ کے نا والا کام کو کرنے کی نیت کر دیتا ہے ارادہ کر دیتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے جب تک وہ کام کو کر نہیں لیتا اس کو سزا نہیں دی جاتی لیکن فرمایا یہ اللہ کو العالمین کا کا بلد حرام بیت اللہ حرام اس کی شان ایسی ہے میں یورپ سی آدم آ ہوں من آرام شریم کہ جو بندہ یہاں پر رہتے ہوئے مختلف حرام کے ایک جب کے اندر یورپ آدم یہاں پر الحاظ کا ارادہ کرے گا اللہ رب العالمین کی نافانی کی نیت کرے گا میں ہوں من آرام شریم ہم اس بندے کو دردناک قسم کا آرام دیں گے یعنی بیت اللہ کے اندر گناہ کی فسق و فجور کی نیت کرنا الحاظ کا ارادہ کرنا وہ بھی اللہ رب العالمین کے آلات کو حرام کر دیتا ہے مشرقین مکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے اور شرک بھی بیت اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کے گھر میں بت بت رکھ کے اور پھر کاغذ اللہ کے چھت سے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اسلام کے بت بنا کے رکھے ان کے ہاتھوں میں قسمت اور گائے کے تیر پکڑائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا واپا کے موقع پر انہیں نیچے گرایا اور توڑا اور سگایا ان ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں بھی قسمت اور مائی والے تیر پکڑا دیے ہیں حالانکہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی ایسا بڑا برا اور گنا اور پھر اس پر یہ کہ اللہ عالمی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ وعدہ کب آئے گا تم تو کہتے ہو کہ اگر ہم نے صرف سے توبہ کی معافی نہ مانگی بات نہ آئے تو اللہ عالمی دس لاکھ قسم کا آزاد دے گا کہتے ہیں متا آگو یہ وعدہ کب ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے آزاد کے مطالبے آزاد آگے نہیں کیا بلکہ جواب کر دیا فرمایا ماں کا اللہ جگہ ہوں وہ انتقی ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا اللہ جگہ ہوں وہ انتقی ہوں جب تک آپ ان کے اندر اللہ رب العالمین ان کو آزاد دینے والا نہیں ہے بہ وہ ان کا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ رب العالمین ان کو آزاد نہ دے گا وہ ماں اللہ بہ وہ رون اور اگر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں آزاد نہ دے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے آپ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین یسرف کو پیدا بنا دیتا ہے مکہ میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے آباد کو سارے ہوتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام بھی عطا کروایا کہ آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بنا دیا لا کے فرد خدینہ اب بس نہیں ہم کسی بھی نبی اور رسول کے مقابل مسئلے کو بتاتے نہیں ہیں ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بات واضح ترین ہے کہ تمام کو اللہ علیہ سلامی کو اللہ رب العالمین نے محدود لوگوں کے لیے محدود علاقے کے لیے محدود مدت کے لیے نبی بنایا تھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لگا ارسلنا نوٹن علاقوں میں ہی لوگ کو ارے سلام و سلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا وہ علاقہ میرا شارے اہ سلاق و سلام کو ہم نے قوم سلوک کی طرف نبی اور رسول بنایا ولوپن اس بار کو بھی اور لوگ کو بھی ان کی قوم کے لیے الحمد العالمین نے نبی بنایا ویلا مدینہ عام شہیدہ اور شعیب علیہ السلام و سلام کو بھی صرف اہل مدیر کے لیے نبی بنایا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت ادا کی اور فرمایا کہ ایران کا دن یہ میں تم تمام کے تمام کر لوگوں کی طرف رسول ہوں اور بھی اعلان کروایا تمام چلنا تھا اللہ کا فصل مل جاتی بشیر ویرا کہ مجھے تمام کر لوگوں کے لیے تمام کر لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور بڑھانے والا اللہ محمد بیان کرواتے ہیں کہ امام جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وایا تو اسی لمبی ہوتا ہوں گا اب قبلی مجھے پانچ ایسی خاصیتیں ہٹا کی گئی ہیں پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں لمبی ہوتا ہوں گیا قبلی جو مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی ہے ان میں سے ایک خاصیت اور ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو لوگوں میں سے انبیاء کرام کو پہلے مخصوص علاقے اور قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن مجھے تمام تر لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور آخری نبی بنایا گیا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام تر انبیاء کرام اللہ علیہ علم کو معجزات عطا کیے ہیں ہر نبی کو اللہ سال نے معجزہ دیا ہے لیکن جیسے ہی اس نبی کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے یا اس نبی کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے ویسے ہی وہ معجزہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ لیا ہے وہ معجزہ رہ کے دنیا کا قیامت کا قائم کرنے والا ہے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ قرار دیا اور بار بار چیلنج کیا اور اعلان کروایا تو تم کی رہی دن تم کی رہی دن منانے چلنا ہرا جینا بصورت من مثله ودعو شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرنے والے ہو تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے تمام تر معالمین کو جمع کر کے لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ کہیں فرمایا فاقو بھی اصلی سوری مصری ہی مختلف کہ اس جیسی دس صورتیں ہی گھر پہ بنا کے راتے تو دکھاؤ لیکن آج تک دنیا اس کے مقابلے میں اس جیسی آواز یا اس جیسی صورتیں پیش کرنے سے قاطر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں میرل انبیاء نبی اللہ حسیہ ماں اللہ عالم علیہ وسلم و انما کان اللہ اوٹی تو کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا کیا ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا اور جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ وہی ہے اللہ علیہ جو وہی اللہ رب العالمین نے میری طرف فرمائی ہے ارجو ان کا یوم قیامہ اور مجھے اللہ رب العالمین پر امید و یقین ہے کہ کل قیامت کے دن پیروکاروں کے اعتبار سے امتیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں ہوں گا یعنی سب سے زیادہ امت وہ میری ہی ہوگی کیونکہ باقی تمام کرم بھی آئے کرن ریائے اللہ علیہ مجمعین کے موجود وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے جبکہ میرا مطلب وہ اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک قائم رکھنا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اب حریرا رضی اللہ علیہ سناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا وہ لبی نسول بھی احد ہی هذه امتی یہودی ولا خواہی سنوا یمود ولام یمن بلبی اور سلط بھی اللہ کارن اچھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میرے بارے میں اس امت کے اندر کوئی بھی یہودی یا عیسائی سن لے اس کو پتا چل جائے کہ مجھے نبوت مل چکی ہے لیکن پھر بھی وہ اس ہار میں مرے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو مجھ پر ایمان لانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے اللہ تو وہ آگ والا جہنمی ہو جائے یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کی بحثت کے بعد جو شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا اللہ رہا تو وہ آگ والا ہوگا نہیں ہوگا پر اگر پیرا ہونا اس کے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گا خطاب علی اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے کہ تورات کا ایک نسخہ اٹھا کر اس کو پڑھنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال ہی نسخہ من التورات اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نسخہ ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حاجہ یا تو ادھر رضی اللہ عنہ اس تورات کو پڑھنے لگے تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمانے لگے شکلت کا سواقل تجھے گم پانے والیاں گم پائے یعنی تیری ماں تجھے گم پائے ماں کرا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کراس کے آسار کیسے نمایاں ہو رہے ہیں فلادا عمر علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا فقال اللہ من غضب اللہ وغضب رسولی میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے رضی اللہ ربن قبل اسلام دین قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ وہ لبی نسل محمد بھی یعنی ہی پسند ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لو بنا موسا سب سے بات ہو اگر موسا علیہ علط السلام تمہارے درمیان آ جائیں اور تم موسا کی اتباع کرنے لگو وی اور مجھے چھوڑ دو لو تم ہم سوال کبھی تو تم راستے کی درستگی سے گمراہ ہو جاؤ گے بلو خان آئین یا اگر ہم نے اگر ہم کا اہم خراب وہ کام زندہ ہوتے اور میری نمود کو پا لیتے لگ پتا تو میری ضرور اتباع کرتے اور سمایا لا تعلو اگر کتاب یا سیم سیم لئی یا حکم یا قدر تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو وہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں درست طور سے نہیں بتا سکتے وہ بن لو اور وہ گمراہ چکے ہیں تم امام صحیح کو بھی بات اور لوں کو بھی حق کے لوں یا تو تم باتوں کی تصدیق کر بیٹھو گے ان کی بات کو سچا کرا دے کر اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سچی ہو اور تم اس کی تقدیب کر دو اس کو دو تو آپ کو بیٹھو گے لہٰذا اہل کتاب کی کسی بات کی نہ تصدیق کی جائے نہ تقریب کی جائے فرمایا وائر نہ ہوں لوگوں کا اگر ہوتا ہے سلام میں سراب پشتوں کے درمیان یعنی تم لوگوں کے درمیان دیتا ہوتے ماں آئی دارا ہوں اللہ آئی تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی حلال نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین نے اللہ موسا تکلیمہ موسا علیہ السلام السلام سے کلا آتی ہے ان کو ایک مقابل مرتبہ عطا کیا ہے لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد آپ کی بحثت کے بعد موسا علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے پیروی کرنا لازم ہوتا اور عیسا علیہ السلام بھی جب دنیا کا تشریف لائیں گے اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ عالم اٹھا لیا تھا اور زندہ عالم سے جب انہیں فرمائیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کی اتباع اور پیروی کریں گے دین اسلام کی پیروی کریں گے اور موسا علیہ السلام کا یا امسا علی سلام السلام کا یا دیگر انبیاء کے رام اللہ علیہ کا نبی ہونے کے باوجود امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ان کی شان کے اندر توہین اور گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے ایک اعتاز ہے کہ انہوں نے رب کائنات اعلان شو کیے گئے یوم رقص والے وعدے کو پورا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ لما آشائی من و حکمہ کہ جب میں تمہیں حکمت دے چکوں پھر تمہارے پاس میرا امام الانبیاء جناب محمد اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم نے اس کی تعزیب کرنی ہے آپ کی مدد کرنی ہے توقین کرنی ہے عزت افزائی کرنی ہے اور ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے قرار دیا اور تم جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا ہی کرو گے تو تمام پرمیا کرام نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا ہے اور اس بات کا گواہ ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو یقیناً موسا علیہ السلام یا علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ان کے لیے اعزاز ہے نہ کہ ان کی سار میں کمی ہے جس طرح کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تو کئی سارے سلام کو نبی بنایا تھا ایک نبی کو تم مسی کرا دے دینا یہ تو اس بار میں گستاخی ہو جائے گی حالانکہ معاملے کی ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس نبی کے نبوت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ امام جناب اللہ علیہ وسلم کا ایمان لائے اور جس اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا ہے اسی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا اور تیاری کرنے کا بھی حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام مرتبہ کہ آپ کی مدد میں اللہ رب العالمین نے آپ کے بھی شمار نام رکھے آپ کو جس خاندان کو قبیلے میں پیدا کیا وہ خاندان وہ کنبا وہ قبیلہ دنیا کے تمام تر خاندانوں تمام تر کنگوں اور قبیلوں سے سب سے زیادہ افضل ترین اور جس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا وہ زمانہ تمام تر زمانوں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین اور جس زمین پہ آپ کو کیا گیا وہ زمین مکہ و مقدمہ دنیا کی تمام تر زمینوں میں سے اعلیٰ ترین اور اللہ کے ہاں محبوب ترین زمین ہے اور پھر جس شہر آپ کر کرتے جاتے ہیں اس شہر کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اعلیٰ ترین اور بہترین شہر بنا دیتا ہے اور جو ہنر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ ہنر سب سے ساری زندگیوں سے اعلیٰ ترین اور بہترین عمر اور بہترین زندگی ہے اور آپ کا وجود سراپ خط ہے اور تمام ترا پر اللہ رب العالمین نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے اس قدر اعلیٰ مقام سے نوازا اور فرمایا وارفانہ لکا اللہ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو اگر کوئی اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے یا آپ کو معاذ اللہ بد شکل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے چہروں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے ان رسول اللہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں انہیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کا اصل و وہی ہے جو کہ اشرف کا محمد بن مسلما نے کیا تھا اور اب بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو لودیوں نے نبی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو مہاجر امیہ نے جو سزا انہیں دی وہی سزا ان لوگوں کی بنتی ہے اور اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے ان نسانی شاہی ہوا سب کہ آپ کا دشمن وہی تباہ برباد ہونے والا وہ خراب ہونے والا ختم ہونے والا اور ہے یعنی اس کی نسل بھی آگے نہ چل سکے گی انا مستحدین ہم کرنے والوں سے آپ کو کافی ہیں ہم خود ہی ان کے انجام کو سوچ لیں گے اور انہیں انجام تک پہنچا دیں گے حالت میں عبداللہ اللہ واقف کے گورنر تھے اس دور میں ایک شخص نے یہودیوں کا ایجنٹ تھا اس نے موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام والسلام کی شان میں گستا ہے مسلمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام پر انبیاء کرام کی ضرورتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ علیہ نے ابراہیم کو خرید نہیں بنایا اپنا دوست نہیں بنایا اور موسا علیہ اللہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرط سے نہیں نوازا ہے ہر ابن عبداللہ اللہ نے علماء کرام کا جمع کیا اور اس کے ساتھ مناظرے کیے گئے اس سے دلائل طلب کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے وقت ابراہیم خلیلا اللہ رب العالمین نے تو ابراہیم علیہ السلام السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے اللہ اللہ نے موسا علیہ السلام سے کلام کی ہے تو بھلا کے انکار کرتا ہے اور پھر اپنے جاسوسی کرنے والے لوگوں کو آئی ایس آئی کو پیچھے لگا دیا کہ پتا کرو کہ معاملہ کیا ہے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سبا یہودی کا یہ ایجنٹ ہے وہ اس کو اس بات پر ابھارتا ہے یہ عالموں کے روپ میں مسلمانوں کے روپ میں آپ یہ سیدنا ابراہیم خلی اللہ اور دوسرا کریم اللہ سارا اللہ یاماں کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہا ہے کہ آپ اگر مسلمان اسے برباد کر گئے تو کل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی برباد کر لیں گے خیر وقت رکھا گیا عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے امام رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر کے اندر اس واقعہ کو لگا کروایا ہے کہتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ القساری نے نماز عید پڑھائی خطبہ عید دیا اور خطبہ عید دینے کے بعد سناتے ہیں رقو تقبر اللہ منا کن جاؤ اب قربانیاں کرو اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں بھی اور آپ کی قربانیاں بھی قبول کرے بھی جا چکے لیکن میں آپ جا چکے درہ کو جمع کرنے والا ہوں میں آپ کی قربانی دینے والا ہوں نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا اور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کی رکھو تقبر اللہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرے جاؤ جا کے قربانیاں کرو بھی جا اپنے مباحث لیکن میں جا اپنے دلنگ کو آج جمع کرنے والا ہوں زیادہ اللہ لفظ ابراہیم خلیلا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا ولم وسلم موسا تسلیما اور موسا کے اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کی تعالی اللہ اما یقول جہد درہم علوم کبیرہ اللہ رب العالمین اس بات سے بہت بلند ہے جو بات جہد درہم کہہ رہا ہے سننا نہ پھر خالد بن عبداللہ القصری اترے سارا باہر تو اس گا دے گرہن کو عید گاہ کے اندر تمام لوگوں کے سامنے جمع کر دیا انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین ان کے گستاخوں کی سزا صرف اور صرف ایک ہی یعنی ان کا قدر ہو جانا یہ ایک واحد سزا ہے اس کے علاوہ اور کوئی سزا دین اسلام کے اندر متعین مقرر نہیں ہے جو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھ اور قلم کے ساتھ گستاخی کرے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قتل ہی بطور سزا مقرر کی ہے اور اس سے معافی طلب کرنا اس کا تصور باقی نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے نا کہ گزشتہ مرتبہ ڈنمارک والوں نے یہ الٹی حرکت کی انہوں نے ہلکی سی زبان سے پھیکی سی سوری کر دی تو سارے وہیں پہ لیٹ گئے نہیں بات سوری کر لی ہے گیا جبکہ شیخ الاسلام کے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ورن مصطفیٰ کہ وہ بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اب وہ گفتگو ہو چکا ہے ان کو یاد کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے کہ اسلام کی طرف واپس پلٹ آؤ تمہاری جان چھوٹ جائے گی لیکن جو بندہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے طلب نہیں کی جائے گی بھلے وہ توبہ کر بھی لے لیکن پھر بھی اس کو اس کی سلاح ضرور دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اعلیٰ ترین بلند ترین مقام اور بلند ترین برتنوں سے نوازا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین نے آج اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہم میں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر کیا قربانی دے سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ان کا ایک تسلسل ہے باقاعدگی کے ساتھ یہ مسلسل چلتی آ رہی ہے اور رسالہ نام سے دی میسج نام کی ایک فلم انہوں نے بنائی جس میں کرام کے رام رضوان مجمعین کی شکلیں بگاڑ کر دکھائی گئی اس وقت سے لے کر آہستہ آہستہ یہ آگے کی جانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے رات کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے مسلمان کیا کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء